معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے عدی سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو حازم سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورسا کا ہے اور جس نے بوجھ یعنی بے سہارا اولاد ہو یا قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکسٹھ